ان حالات میں اللہ نے رحم کیا کچھ ایمان والوں کو کھڑا کیا جنہوں نے جہاد کا بھولا ہوا سبق امت کو سکھانا شروع کیا یہ لوگ افغانستان میں گئے وہاں جا کے انہوں نے جہاد کیا اپنے خون سے بتایا مدینہ منورہ سے شیخ شفیق مدنی جیسے نوجوان آئے مدینہ کو چھوڑا اور جا کے نبی کے طریقے پہ افغانستان میں لڑتے ہوئے جہاد کیا رات کو ساتھیوں کو جمع کر کے دعا کرایا کرتے تھے کہ میرے پیاروں قبر کے اندر تو ویسے ہی کیڑوں نے کھانا ہے دعا کرو میرا جسم اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے دشمن کا گولا لگنے کی وجہ سے بکھر جائے اللہ قیامت کے دن پوچھے شفیق تو میرے پاس کیا لایا ہے میں کہوں گا ایک ایک جان تھی تھی وہ تیرے رستے میں کٹوا دی جسم جسم تھا اس کے بھی پورے کے پورے ٹکڑے کروا دیے تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا شفیق کی دعا قبول ہوئی جلال آباد میں ٹینک کا ایک گولا لگنے کی وجہ سے بکھر گیا میں کہتا ہوں بکھرا نہیں زندہ ہو گیا ایک ایسی زندگی پا گیا جس میں خوشی ہے مزہ ہے سکون ہے اطمینان ہے راحت ہے چین ہے اور رب کے ہاں سعادت ہی سعادت ہے